زکریہ بن ابی زائدہ نے ابو اسحاق سے انہوں نے عمر بن میمون عودی سے انہوں نے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے ابو جہل اور اس کے ساتھی بھی بیٹھے ہوئے تھے اور ایک دن پہلے ایک اونٹنی زبا ہوئی تھی ابو جہل نے کہا تم میں سے کون اٹھ کر بنی فلاں کے محلے سے اونٹنی کے بچے والی چھلی یعنی بچے دانی لائے گا اور محمد سجدے میں جائیں تو اس کو ان کے کندھوں کے درمیان رکھ دے گا قوم کا سب سے بد بخشس یعنی اقبا بن ابی اب اٹھا اور اس کو لے آیا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو اس نے وہ جھلی آپ کے کندھوں کے درمیان رکھ دی پھر وہ آپس میں خوب ہنسے اور ایک دوسرے پر گرنے لگے میں کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا کاش مجھے کچھ بھی تحفظ حاصل ہوتا تو میں اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوچھ سے اٹھا کر پھینک دیتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے اپنے سر مبارک نہیں اٹھا رہے تھے حتیٰ کہ ایک شخص نے جا کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر دی وہ آئیں حالانکہ وہ اس وقت کم سن بچی تھیں انہوں نے وہ جھلی اٹھا کر آپ سے دور پھینکی پھر وہ ان لوگوں کی طرف متوجہ ہوئیں اور انہیں سخت سست کہا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز مکمل کر لی تو آپ نے بآواز بلند ان کے خلاف دعا کی آپ جب کوئی دعا کرتے تھے تو تین مرتبہ دہراتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کچھ مانگتے تو تین مرتبہ مانگتے تھے پھر آپ نے تین مرتبہ فرمایا اے اللہ قریش پر گرفت فرما جب قریش نے آپ کی آواز سنی تو کہ ہنسی جاتی رہی اور وہ آپ کی بد دعا سے خوف زدہ ہو گئے آپ نے پھر بد دعا فرمائی اے اللہ ابو جہل بن ہشام پر گرفت فرما اور اتبا بن ربیہ شیبہ بن ربیہ ولید بن عقبہ امیہ بن خلب عقبہ بن ابی معاہد پر گرفت فرما ابو اسحاق نے کہا انہوں یعنی عمر بن میمون نے ساتویں شخص کا نام بھی لیا تھا لیکن وہ مجھے یاد نہیں رہا بعد ازاں ابو اسحاق کو ساتویں شخص عمارہ بن ولید کا نام یاد آ گیا تھا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ذات قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے جن کا آپ نے نام لیا تھا میں نے بدر کے دن ان کو مقتول پڑے دیکھا پھر ان سب کو کھسیٹ کر کنویں یعنی بدر کے کنویں کی طرف لے جایا کیا اور انہیں اس میں ڈال دیا گیا ابو اسحاق نے کہا اس حدیث میں ولید بن اقبا کا نام غلط ہے صحیح ولید بن اتبا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار چھ سو انچاس